ابو غیوانہ نے بیان کیا ان سے ابو بشر جعفر نے ان سے ابو متوکل علی بن داؤد نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ رضی اللہ عنہ تین سو نفر ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے جسے انہیں طے کرنا تھا راستے میں انہوں نے عرب کے قبیلے میں پڑاؤ کیا اور چاہا کہ قبیلے والے ان کی مہمانی کریں لیکن انہوں نے انکار کیا پھر اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ دیا اسے اچھا کرنے کی ہر طرح کی کوشش انہوں نے کر ڈالی لیکن کسی سے کچھ فائدہ نہیں ہوا آخر انہی میں سے کسی نے کہا یہ لوگ جنہوں نے تمہارے قبیلے میں پڑاؤ کر رکھا ہے ان کے پاس بھی چلو ممکن ہے ان میں سے کسی کے پاس کوئی منتر ہو چنانچہ وہ صحابہ رضی اللہ عںم کے پاس آئے اور کہا لوگو ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے ہم نے ہر طرح کی بہت کوشش اس کے لیے کر ڈالی لیکن کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کیا تم لوگوں میں سے کسی کے پاس اس کے لیے کوئی منتر ہے صاحبہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک صاحب ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے کہا کہ ہاں و اللہ میں جھاڑ نہ جانتا ہوں لیکن ہم نے تم سے کہا تھا کہ تم ہماری مہمانی کرو ہم مسافر ہیں تو تم نے انکار کر دیا تھا تو تم نے انکار کر دیا تھا اس لیے میں بھی اس وقت تک نہیں جھاڑوں گا جب تک تم میرے لیے اس کی مزدوری نہ ٹھہرا دو چنانچہ ان لوگوں نے کچھ بکریوں تیس پر معاملہ کر لیا اب یہ صحابی روانہ ہوئے یہ زمین پر تھوکتے جاتے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھتے جاتے اس کی برکت سے وہ ایسا ہو گیا جیسے